اے آمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ عدت ناؤ جسے گنو تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو